یقیناً آپ لوگ گزشتہ تین ہفتے سے جو کچھ سیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں جبکہ آپ میں سے اکثریت ایسی ہے جو اس سے پہلے بھی علم اور تعلیم سے متعلق ہے آپ کے ہاں علم کا اور گہرے اور ذتیب علم کا ذخیرہ جمع ہو گیا ہوگا انشاءاللہ میں نہیں سمجھتا کہ میں آپ کی معلومات میں خاص طور پر ایمان کے موضوع پر کوئی اضافہ کر سکتا ہوں یا آپ کو کوئی ایسی بات بتا سکتا ہوں جو آپ کے علم میں پہلے سے نہ ہو اس سے کچھ نہیں کہ تجویز معلومات اور اپنی حد تک توفیق معلومات اور آپس میں مل کر تجدید ایمان ہو سکتا ہے اللہ رب العزت ہمارا یہاں بیٹھنا کہنا اور سننا قبول لے اور ہماری نجات کا باعث بن لے تو میرا موضوع گفتگو جیسا کہ آپ دیکھ چکے ہیں پڑھ چکے ہیں ایمان اور اس کے اخبارات و فوائد ہیں ایمان ہمارے لیے کوئی اجنبی چیز نہیں ہے ہم سب اللہ رب العزت کی مہربانی اور اس کی توفیق سے پہلے ایمان ہیں البتہ یہ احساس ہمیشہ رہتا ہے کہ باقی اللہ تعالیٰ کی فراما نعمتوں کی طرح واخر نعمتوں کی طرح یہ نعمت بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دے رکھی ہے اس کا بھی ہمیں احساس نہیں ہے جو نعمتیں ذرا مشکل سے ملتی ہیں کم کم ملتی ہیں ان کے لیے لوگ ترستے ہیں اور ان کی طرف بڑی تیزی سے لبتے بھی ہیں اور جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے غافل مقدار میں دی ہوئی ہیں ان کی قیمت جتنی بھی ہو توجہ اس طرف ہی نہیں ہوتی کہ ان نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے جو دے رکھی ہیں غافل مقدار میں ان کا کیا مقام ہے ان کی کیا حیثیت ہے ہم ان کے کس قدر مفتاج ہیں اللہ سبیر مثال پانی کو لے لیجیے ہوا کو لے لیجیے کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں اللہ رب العزت کی لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو اس بات کا احساس ہو کہ پانی اللہ تعالیٰ کی اتنی عظیم شان نعمت ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پر ہر شخص کو دے رکھا ہے اور اس کا شکر بھی اسی حساب سے ہونا چاہیے چھوٹی چھوٹی نعمتوں کا احساس ہے ان کا شکر بھی ادا کرتے ہیں بڑی بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جو وافر مقدار میں دی ہوئی ہیں ان کے وافر ہونے کی وجہ سے ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ان کا و مسئلہ ان کی حیثیت کیا ہے ہم ان کے کس قدر محتاج ہیں اگر وہ نہ ہو تو ہمارا کیا بنے انہیں نعمتوں ہم تو ایک نعمت نے سے ایمان بھی ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اہل ایمان کے گھر پیدا ہوئے اہل ایمان نے ہماری پرورش کی اہل ایمان نے ہمیں پالا پوسا اہل ایمان نے ہمیں پڑھایا لکھایا سکھایا اور ہماری تربیت کی ہر طرف ہمارے ہاں اہل ایمان ہی ہیں اس لیے ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ یہ کتنی عظیم الشان نعمت اور کتنی عظیم الشان دولت اور کتنا قیمتی ہے یہ ہم لفظی طور پر اور علمی طور پر مدرسی طور پر نصابی طور پر تو ہم جانتے ہیں ہم نے سنا ہوا ہے کہ یزید و عین کچھ ایمان بڑھتا گھٹتا ہے لیکن حقیقت واقعاتی طور پر ایمانداری سے سوچیے کبھی تکلیف تھی کسی نے بیٹھ کر یہ سوچنے کی کہ ہمارا ایمان بڑھ رہا ہے یا گٹ رہا ہے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے کہ کمی ہو رہی ہے کبھی سوچنے کی ضرورت محسوس تھی کہ ایمان بڑا ہوا ہو تو ہماری حالت اور کیفیت کیا ہوتی ہے ایمان کم ہو تو ہماری حالت اور کیفیت کیا ہوتی ہے اور اگر اسی غفلت میں رہے تو یہ خطرہ بھی تو ہے کہ کہیں ایمان کی پونجی کم سے کم تر ہو جائے اور ہماری حالت وقت سے بدتر ہو جائے ہماری زندگی تو رسک کی زندگی ہے بذنوبهم خلطوا عملا صالحا سيئا الله عليه تارنے بار میں نے گہے بھر کچھ پائے خود نہ مینا کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ نماز میں کھڑے ہم بہا آ رہے ہوتے ہیں اللہ رب العزت کے خوف اور اس کی خشیت سے ایسی حالت میں ہوتا ہے تو ظہیر نصیق اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہہ کے لگا کر ہاتھوں پہ ہاتھ مار کے خوش و ہوتے ہیں نہ اللہ یاد ہوتا ہے نہ اس کا رسول یاد ہوتا ہے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جرائم کی زندگی میں ملوث ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اس لیے ضرورت ہے کہ ہر دم دھیان رہے ہر وقت انسان ہوشیار رہے تو میرے ایمان کی حالت کیسی ہے اور کوشش کرے کہ حالت ایمان میں گزرنے والے لمحات زیادہ سے زیادہ ہو وہ وقت جو بہترین ایمان کی کیفیت میں گزرے وہ زیادہ سے زیادہ ہو نصاب کی حد تک تعلیم کی حد تک یہ جان لینا یہ سمجھ لینا یہ پڑھ لینا یہ یقین کر لینا دلائل کے ساتھ کے ایمان بڑھتا گرتا ہے یہ اور بات ہے اپنے دل و دماغ کو ٹٹولنا اپنے آپ کو دیکھنا اپنا جائزہ لینا کہ ایمان کی میری کیا حالت ہے کب بڑھتا ہے کب گھٹتا ہے بڑھتا ہے یا گھٹتا ہے اور جب ایمان اچھی حالت میں ہوتا ہے تب نماز کس صحیح کی ہوتی ہے جب ایمان کمزور ہوتا ہے تب نماز کس نوعیت کی ہوتی ہے اس پر ہمارا دھیان بہت کم جاتا ہے اس لیے میں آج کوشش کرتا ہوں کہ اس موضوع پر زیادہ سے زیادہ گفتگو کی جائے مجھے اچھی طرح احساس ہے کہ چوکیدار کی آواز سن کر لوگ جاگتے نہیں ہیں دنیا سوئی رہتی ہے لیکن اس کا کم از کم یہ فائدہ ہوتا ہے کہ چوکیدار سے جاگتا رہتا ہے اپنے آپ کو جو نصیحت ہوتی رہتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ موت آئے تو ایسی حالت میں آئے جب زبان پر لا الہ الا اللہ بمیں اپنی شروع پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ زبان پہ جاری ہو اور پتہ بھی ہو کہ لا الہ الا اللہ کے کیا آداب ہے سب الہ الا اللہ مفید ہوتا ہے ہمیں سنجے کے آداب تو آتے ہیں سنجے کی شرطیں تو آتی ہیں وضو کی شرطیں بھی آتی ہیں نماز کی شرطیں بھی آتی ہیں جو ایمان کا عنوان ایمان کی علامت اور ایمان کی سب سے بڑی نشانی شہادت ہے لا الہ الا اللہ اس کے بارے میں بھی کوئی توجہ دی ہے کہ اس کے پڑھنے کی بھی کچھ شرطیں ہوں گی جن کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کے ہم مقبول ہوتا ہوگا یہ صرف اتنی سی بات ہے کہ زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا کسی کو مجبور کر کے اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ کہلوا دو وہ جنتی ہو جائے گا جتنا عظیم الشان کلمہ ہے جتنا عظیم الشان عنوان ہے اور جتنا عظیم الشان وہ مقصد ہے جس کا یہ عنوان ہے وہ علم ہے جس کا یہ عنوان ہے وہ موضوع اور مضمون ہے جس کا یہ عنوان ہے وہ من اور مقصد ہے جس کا یہ عنوان ہے اتنی ہی عظیم شان اس کی شرطیں ہیں اور اتنی ہی اہمیت اس کی شرطوں کی ہے لا الہ الا اللہ کی شرطوں کی ہم میں سے کتنے احباب اور کتنے دوست ایسے ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شرطیں جانتے ہوں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے ایمان کی کیفیت کیسی ہے کیا سوچ کر کرنا پڑا ہوا ہے ایک تو پہلے دن انسان کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ یہ تو ابتدا ہے اور کیا انتہا بھی یہی ہے جیسے پہلے دن زبان سے آرام کے ساتھ نکال دیا تھا ویسے ہی آخری دن زبان سے آرام سے نکلے یہ کلمہ انسان کو شکنجے کی طرح اپنے اندر نہ کسے یہ کلمہ انسان کے دل اور دماغ میں نہ رسے اور بسے یہ کلمہ انسان کے گوشت اور کوشت کے اندر شرائط نہ کرے یہ کلمہ انسان کے خون کے اندر جاری نہ ہو اس وقت تک اس کلمے سے ہم کیا حاصل کریں گے اسی لیے فرمایا عالم عالم اللہ اللہ صرف کہنا کافی نہیں ہے جاننا بھی ضروری ہے پہلی شرط کرنے کی لا الہ الا اللہ کی پہلی شرط علم ہے اور ایسا علم العلم المنافی للجہد جس سے جہالت کے پردے پھٹ جائیں توحید کے بارے میں علم ہو جائے اور توحید کے بارے میں نواقیت ختم ہو جائے اس طریقے اور طریقے سے کلمہ پڑھا جائے لا الہ الا اللہ کہ بندے کو علم ہو جائے کہ اس کا کیا معنی ہے اس کا کیا مطلب ہے یہ پڑھنے سے انسان پر کیا کیا فرائض عائد ہوتے ہیں اور انسان کی کیا کیا ذمہ داریاں اور مصولیتیں ہوتی ہیں کلمہ پڑھنے والے کی کیا کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں یہ پہلی شرط ہے لا الہ الا اللہ کی اس لیے اگر انسان زندگی بھر لا الہ الا اللہ کا معنی جانتا رہے اور یقین ہے کہ اگر انسان زندگی بھر لا الہ الا اللہ کا معنی جاننے کی کوشش کرتا رہے ہر روز اس کے علم میں اضافہ ہو یہ کہ لا الہ الا اللہ کا موضوع اللہ رب العزت کی ذات ہے اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں انسان علم حاصل کرنے لگے تو ہزار سال زندگی پالے تو بھی اس علم کا ذرا بے مثلا بھی انسان کے پلے نہیں پڑتے یہ معمولی سی بات ہے وہ تو شکر ہے اللہ رب العزت نے اپنے بارے میں بہت تھوڑا بتایا اور یہ جو تھوڑا سا بتایا وہی ہم سے قابو نہیں آتا اور اسی پر لوگوں کو یقین نہیں آتا اسی کو لوگ ہضم نہیں کر پا رہے اگر اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں اور کچھ بتا دیتا پھر ہم کیسے اس کو ہضم کرتے کیسے اس کو یقین کرتے اس کا علم کیسے حاصل کرتے ایک لا الہ الا اللہ کا معنی سیکھنے کے لیے آٹھ سال انسان صرف کرتا ہے دس برس صرف کرتا ہے اور اگر اس سے بھی زیادہ وقت لگا دے تو مہنگا سودا نہیں اس لیے لا الہ الا اللہ کو مفید بنانے کے لیے لا الہ الا اللہ سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ کے سمراج چننے کے لیے لا الہ الا اللہ کے ذریعے جہنم سے بچنے کے لیے لا الہ الا اللہ کے ذریعے جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ بندے کو لا الہ الا اللہ کا علم ہو اور ایسا علم جس سے جہالت ختم ہو جائے یہ کم از کم ہے اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں اس کی دلی گیا ہے پہلے جان لو لا الہ الا اللہ کا مانا جائے اس کے بعد اگلی بات ہوگی اس کے بعد استغفار کرو گے تو استغفار کام آئے گا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی من یاد وہ یا رمن لا جو اس حالت میں مرے اسے پتا ہو وہ جانتا ہو لا الہ الا اللہ کو صرف کہنا کافی نہیں ہے وہ جانتا ہو لا الہ الا اللہ کو جن یہ پہلی شرط ہے لا الہ الا اللہ دوسری شرط لا الہ الا اللہ کی الیقین یقین المناسک یقین ایسا یقین جس سے شک نام کی کوئی چیز انسان کے اندر باقی نہ رہے ابھی آپ سن رہے تھے تم اب یا ان المؤمنین افسان آمنوا بالله ورسوله ثم لم اخساب یہ قرآن کریم کہہ رہا ہے ایمان تو لائے ہیں لیکن یہ شک کا مزہ دماغ سے نہیں نکل رہا یقین نہیں آ رہا ایسا یقین ایسا یقین کہ جس سے بڑھ کر کوئی یقین نہ ہو دنیا میں سب سے زیادہ یقین کی لا الہ الا اللہ ہے اس سے بڑھ کر یقین والی کوئی شہ نہیں اور اگر اس پر یقین کر لیا جائے ثابت قدمی کے ساتھ تو یقین اللہ رب العزت وہ فائدہ دیں گے اس کا جو اللہ نے ذکر کیا ہے یہ سب بہت اللہ علیہ پھر آیا کس دنیا میں اللہ اللہ یہ قول ثابت ہے یہ مضبوط ترین بات ہے یہ ہے یہ مضبوط رسی ہے اور اس رسی کو جو یقین کے ساتھ سال قدمی کے ساتھ تھام لے یقین نہ دنیا میں کبھی لے گا نہ آخرت میں اللہ رب العزت اس کو ذریعہ رسوا کرے تو دوسری شرط لا الہ الا اللہ کی یقین ہے ایسا یقین جس کے ساتھ کوئی شک نام کی کوئی نہ ہو صحیح مسلم میں ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد اللہ اللہ اللہ الہ الہ الا الا وانی رسول لا لا يلقى الله بهما عبد فيهما دخل کہ دو شہادتیں الا اللہ کی شہادت اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت یہ دو کلمے ایسے ہیں دو شہادتیں ایسی ہیں یہ کلمہ طیبہ ایسا کلما ہے جو شخص بھی یہ پونجی یہ سرمایہ دے کر اللہ رب العزت سے قیامت کے دن ملے شرط یہ ہے غیر شاد اس میں شک نہ ہو یقین ہو چکا ہو شک نام کی کوئی شہ نہ ہو یقین ہے وہ جنتی ہے پہلی شرط علم المنافی دوسری شرط الیقین المنافی شک شخص اسی لیے سیدہ بے صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ اللہ وسلم ہم اللہ تعالیٰ سے تندرستی مانگو اللہ تعالیٰ سے تندرستی مانگو اس لیے کہ بندہ یقین کے بعد لاہو کی آپ جو خیر المنل بادل یقین ہے آتی بندے کو یقین کے بعد یقین سب سے پہلے یقین کے بعد تندرستی سے بہتر کوئی نمک نہیں ملتی اللہ اللہ رب العزت سے ان دونوں کا سوال کیا یہ ایک آخرت ہے ایک دنیا ہے دنیا میں سب سے بہترین شہ تندرستی ہے اور آخرت کے لیے سب سے بہترین شہ رو درستی ہے درستی ہے اندر آخرت کے لیے ٹھیک ہو دنیا کے لیے وجود ٹھیک ہو سبحان اندر بھی ٹھیک باہر بھی ٹھیک ظاہر بھی ٹھیک باطن بھی ٹھیک یقین بھی مل جائے آفیت بھی مل جائے تو اللہ رب العزت کی ساری نعمتیں مل گئی تو دوسری شرط الا اللہ کی یقین ہے ایسا یقین جس سے تک باقی نہ اور یہ بھی لکھنؤ کی حد تک تو ہمارے پاس ہے لیکن ہمارے عمل اس کے مناسب میں اس وقت نہیں جانا چاہتا اور تیسری سے صلاح الا اللہ کی یہ ایمان کا عنوان ہے یہ ایمان کی بنیاد ہے یہ ایمان کی احساس ہے یہ کلمہ ہے جس کے ذریعے انسان مومن اور مسلمان بنتا ہے اور اس کلمہ کو پڑھنے کی کسی شخص قبول ہے القبول المنافی نے القبول القبور الملاخی نے ہے قبول کرنا ہے کسی چیز کو رد نہیں کرنا اس کے معنی جتنے بھی وسیع سے وسیع سے ہوتے جائیں کسی مقام میں بھی جا کے کلمہ چھوٹنے نہ پائے لا الہ الا اللہ تو پڑھ لیا ہے لیکن لا الہ الا اللہ کے تقاضے پورے کرنے کے لیے انسان کو اللہ اس کے رسول کے دیے ہوئے بے شمار احکام ماننے پڑتے ہیں ان میں سے کوئی ایک حکم بھی مسترد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لا لا الہ الہ الا الا اللہ اللہ قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے آنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے جملہ احکام جملہ احکام شریعت انسان من تسلیم کر لے غیر رسرول تسلیم کر لے دل و دماغ کے اندر کوئی حرج نہ ہو کسی قسم کا کوئی شک باقی نہ ہو اور کوئی تردد باقی نہ ہو مجنون مجنون مان لینا لا الہ الا اللہ پڑھ لینا جب لا الہ الا اللہ کی تفسیر ہو لا الہ الا اللہ کا معنی سامنے آئے لا الہ الا اللہ کے تقاضے پورے کرنے کی بات آئے پھر مکر جانا یہ لا الہ الا اللہ کی مرادی ہے ایسا لا الہ الا اللہ قبول نہیں تھوڑی سی تفصیل لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی عزت دینے والا نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی غلیل کرنے والا نہیں ہے ساری کائنات کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ اکیلا ہی بلا شرکت سے گہرے سارے نظام کو چلا رہا ہے جو کائنات میں اللہ رب العزت کے جاری اور ساری نظام کو مانتا ہے وہ لا الہ الا اللہ کو قبول کرتا ہے جو اس نظام میں سے کسی حصے کو رد کر دیتا ہے وہ لا الہ الا اللہ کو رد کر دیتا ہے اور ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو عزت کے لیے اللہ کے سوا کسی اور کی طرف دیکھتے ہیں دولت کے لیے اللہ کے سوا کسی اور کی طرف دیکھتے ہیں اولاد کے لیے اللہ کے سوا کسی اور کی طرف دیکھتے ہیں شہرت کے لیے اللہ کے سوا کسی اور کی طرف دیکھتے ہیں عزت کے لیے اللہ کے سوا کسی اور کی طرف دیکھتے ہیں زبان سے لا الہ الا اللہ تو یہ لا الہ الا اللہ قبول کرنے والی بات تو نہیں ہے یہ تو رد کرنے والی بات ہے اس لیے تیسری شرط لا الہ الا اللہ کہ تیسری شرط القبول المنافیلی رد ایسی ایسے قبول کرے کہ کسی مرحلے میں زندگی میں بندہ اس کو رد نہ کرے اور اسی حالت میں انسان کو موت آئے پھر لا الہ الا اللہ مشیح مطلب چوتھی شرط الفاظ المسیاز المنافی ترق ایسی ایک آدھ یہ لا الہ الا اللہ پڑھنا صرف اتنی سی بات نہیں ہے کہ زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے لا الہ الا اللہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ گلے میں پتہ ڈال کے اللہ اس کے کے رسول ہاتھ میں پھر اللہ اس کے رسول جس پھینسے اسے چلے جاؤ نرم ہونا چاہیے نرم ہونا چاہیے کہیں اکڑ نہیں آنی چاہیے کہیں تردد نہیں آنا چاہیے فرمایا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم سلائیوں احدکم حتى يكون تمہار چاہے لما مطلب اس وقت تک تم میں سے کوئی آدمی مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہے جب تک اس کی خواہشات رس میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائیں دین کو حد تک ماننا جس حد تک بندے کو پسند آ جائے دین کے وہ احکام تسلیم کر لینا جو انسان کی طبیعت کے مطابق ہو یہ تو طبیعت کی بات مانی الہ الا اللہ کی بات کو نہیں مانی اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانی جو اچھا لگتا ہے جو اچھا لگتا ہے اس سے تعلق ہے برا لگتا ہے اس سے دوری ہے بغیر یہ سوچے کہ اللہ کو کون سا اچھا لگتا ہے رسول اللہ کو کون سا اچھا لگتا ہے اللہ کو کون برا لگتا ہے رسول اللہ کو کون برا لگتا ہے خاشاتے نفس کی پوجا کے ہزار رنگ ہیں خاشاتے نفس کی پوجا کے ہزار رنگ ہیں دیکھ کے جانا مسجد میں کہ صاف ستھری ہے کپڑے میلے نہیں ہوتے اور نماز پڑھتے ہوئے بھی کپڑے سنبھالتے رہیں کہیں استری نہ خراب ہو جائے کون سی یہ نماز ہے کون سا یہ اللہ کے ساتھ تعلق ہے کون سا یہ کلمہ ہے یہ کلمہ تو یہ چاہتا ہے کہ ایسی اطاعت ہو ایسا امتیاز ہو ایسی فرم برداری ہو ایسا بچ بچ جائے انسان کی دنیا کی ہر سے اللہ کے نام سے قربان کر دے جو انسان اپنے کپڑے بھی سنبھالتے سنبھال کے رکھ رہا ہے داری پہ ہاتھ پھیر رہا ہے کہیں اس کے بال نہ تیرے تیسے ہو جائے سمجھتا ہے کہ نہیں لاہ اللہ پڑا ہوا ہے یہ کون سا امتیاز ہے کون سی اطاعت ہے کون سی فرمبرداری ہے اللہ رب العزت کے لیے یہی معاملہ ہماری عملی زندگی کا ہے نماز میں بڑا خوشوخصو نظر آتا ہے جھگڑا ہو جائے تو فیصلہ کروانے کے لیے اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے رسول کو چھوڑ کر ہزار کروا رہے ہیں ہزار عدالتیں ہیں ایک اللہ اس کے رسول کی عدالت قبول نہیں طبیعت بگڑ جائے لفظ بگڑ جائے لفظ کی ہر خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہے ایک اللہ اس کے رسول کے تابع بنانے کے لیے تیار نہیں ہے یہ کون سا امتیاز ہے یہ کون سا کرنا ہے لا الہ الا اللہ یہ لا الہ الا اللہ کا کون سا معنی ہے فلا فراہم تسلیم کسی سل تسلیم تسلیما زبان سے بھی ماننا ہوگا دل سے بھی ماننا ہوگا ہاتھ پاؤں سے بھی ماننا ہوگا اس کے بغیر بات نہیں وہی تسلیما لین تسلیما مبالغہ وہی ہے ہے اچھی طرح تسلیم کرنا ہوگا کوئی بات باقی نہیں رہنی چاہیے دل و دماغ میں کوئی غلط انکار کی باقی نہ ہو مکمل طور پر اطاعت ہو ما كان لمؤمن ولا قضى الله ورسوله لم يكون من ہمارا خیال یہ ہے کہ مقدمہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جائیں آپ فیصلہ کر لیں پھر نہ ماننا یہی جرم کی بات ہے کہیں سے قرآن کھول کے پڑھو اور اپنی زندگی کا طرز عمل دیکھو پھر پتا چلے گا کہ ہم نے کتنے فیصلے اللہ رسول کے مثبت کیے یہ تو بندہ اپنی زندگی کے فیصلے خود بھی تو قرآن کریم کھول کے کروا سکتا ہے قرآن کریم کی ہر صفحے قرآن کریم کی ہر رخو اور قرآن کریم کی ہر ایپ کے اندر ہماری زندگی کے بارے میں کوئی لوگ فیصلہ ہے کتنے ہیں ہم سے جو روزانہ قرآن کریم سے ایک آدھ فیصلہ کروا کے چلتے ہوں کیا ہو جائے پڑھنے کی کیا آداب ہے لا الہ الا اللہ پڑھنے کی کیا شرطیں ہیں لا الہ الا اللہ جو جہنم سے آزاد کروانے والا کلمہ ہے یہ کب کارآمد ہوتا ہے کب مفید مطلب ہوتا ہے کب وہاں پہنچاتا ہے انسان کو وہ کھیلا جنت ختم خاص ہمیں تو اس کو وہی معنی سمجھ رکھا ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کی حالت میں مر گیا وہ بالآخر جنت میں چلا جائے گا اس کی بڑی بھی کیا ہو سکتی ہے یہ سوچنا کہ بالآخر تو جنت میں چلے ہی جانا ہے یہ تو کامیابی ہے کامیابی تو یہ ہے کہ جہنم کا چکر لگائے بغیر انسان جنت میں جائے جہنم کا چکر لگائے بغیر جنت میں جائے جہنم کا منہ دیکھے بغیر جنت میں جانے کا واحد راستہ یہ ہے کہ الہ الا اللہ پڑا جائے ایمان قبول کیا جائے تو تمام شرطوں سمیت قبول کیا جائے تو چوتھی شرط لائے الا اللہ کی جس کی بدولت کلمہ مفید مطلب ہوتا ہے اور سچا اور کھرا ایمان ہوتا ہے اور سچی اور کھری شہادت ہوتی ہے وہ المتیاز المنافی ترک کسی بات کو اس کے کسی معنی کو چھوڑا نہ جائے سارے معنی قبول کر لیے جائیں تب جا کے بندے کو یہ کام آتا ہے پانچویں شرط اصد کل منافی بالکل سچا سچے دل سے کرنا پڑا جائے سچے دل سے کرنا پڑا جائے ایسا سچے دل سے کرنا پڑا جائے کہ اس کرنے سے متعلق کوئی بات جھوٹ پر مبنی نہ ہو ورنہ آپ کو پتا ہے إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون دنیا کی سب سے سچی شہادت لا الہ الا اللہ کہتے تھے نشہد اللہ کا رسول ہم شہادت دیتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے کلمہ تو پڑھ لیا اللہ کیا فرماتے ہیں واللہ یعلم انک رسول اللہ کو اچھی طرح پتا ہے کہ تو واقعی اللہ کا رسول ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک شہادت دے دیتے ہیں ایک شہادت اللہ دیتا ہے ایک ساز یہ دے رہے ہیں ایک اللہ دے رہا ہے دونوں میں سے ایک کی سچی ہوگی اللہ ہی کی سچی ہو سکتی ہے کسی اور کی کیسے سچی ہے اللہ کی شہادت سچی ہے اور جس شہادت اللہ کی شہادت کے منافی ہے اس کے بدترین اور جھوٹی شہادت کیا ہو سکتی ہے اللہ کیا گواہی دیتا ہے اللہ کا ضرور جن کی زبانیں بولتی ہیں جن کی زبانوں سے الہ الا اللہ نکلتا ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں یہ سچ نہیں بول رہے ایسا کلمہ ایسی شہادت ایسا الا لاہ جس کے اندر صدق نہ ہو سچائی نہ ہو ایسی سچائی جو تمام جھوٹ کو انسان کی زندگی سے نکال دے ہر شہ جس کا تعلق لائے اللہ سے ہو ہر شہ جس کا الہ لائے اللہ سے ہو اس کے اندر صداقت آ جائے اور جھوٹ نکل جائے تب کلمہ مفید ہوتا ہے تب کلمہ مفید ہوتا ہے جھوٹ والی بات نہیں ہمیں ساتھ ساتھ توجہ دینی چاہیے ہماری زندگی میں اس کلمے کے ساتھ کس قدر اخلاق ہے اور کتنی صداقت ہے اس کرنے کے اندر اور کس حد تک زبان کے حد تک ادا ہوتا ہے میں پھر دیکھ رہا ہوں گا کہ خدا را اس گفتگو کو نصابی گفتگو نہ سمجھنا تعلیمی گفتگو نہ سمجھنا مدرسی گفتگو نہ سمجھنا محاورہ اور لیکچر نہ سمجھنا واج کی بڑھ نہ سمجھنا بات خبانے کی بات نہ سمجھنا یہ میرا اور آپ کا آخرت کا مسئلہ ہے اس کے بغیر ہماری نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے یہ کوئی فالتو علم نہیں ہے یہ کوئی فالتو علم نہیں ہے یہ کوئی ایسا علم نہیں ہے جس کے حاصل کیے بغیر کوئی چارہ ہو یہ اس کے ہم روٹی اور پانی اور ہوا سے بھی زیادہ ہے روٹی پانی اور ہوا کے بغیر تو جسم کا نقصان ہوتا ہے اس کی وجہ سے روح کا نقصان ہوتا ہے روح کا نقصان ہو جائے تو اس سے بدترین کو نہیں تو چھٹی شرط لا الہ الا اللہ کی چھٹی شرط جس کی وجہ سے لا الہ الا اللہ مفید ہوتا ہے کا کارآ ہوتا ہے ان باتوں کو صرف طلبہ علم نوٹ کریں احمد الناس کے لیے بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی اخلاق کے لیے ضروری ہے الخلاص المنافی نے لے ہوا ستیشت الخلاص الملا کے ہوا اخلاص ہو نہ ہو کسی کو سنانے کے لیے کسی کو دکھانے کے لیے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونے کے لیے مسلمانوں کے محلے میں رہنے کے لیے شناختی کارڈ کے کھانے میں مسلم دکھانے کے لیے اور مسلمان ملکوں کے اندر نوکریاں لینے کے لیے اس کلمے کی کوئی حیثیت نہیں ہے کلمہ وہ کام کا ہے جو خالص سطن میں ہو صرف اللہ رب العزت کے لیے کسی اور کو دکھانا مقصود نہیں اللہ کو سنا دو گے اللہ کو دکھا دو گے پڑھ کے اللہ کو دل کھول کے دکھا دو گے اللہ رب العزت تمہارے دل کی روشنی پوری دنیا کے اندر پھیلا دے گا ساری دنیا کو بتا دے گا کہ بندہ ہے میں ایسے محبت کرتا ہوں اے لوگوں تم بھی اسے تفصیل کا وقت نہیں ہے دلائل آپ جانتے ہیں عبد اللہ قل اني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين وامرت ان اكون اول المسلمين قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم العظيم قل الله اعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه بس ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه الا ذلك هو الخسران المبين زندگی بھر یہ سمجھتا رہا ہے کہ میرے پاس لا الہ الا اللہ کی پونجی ہے لا الہ الا اللہ کا سرمایہ ہے لا الہ الا اللہ کی شہادت ہے میرے پاس کلمہ طیبہ ہے میں اس کلمے کی بدولت ہے مدرسے میں پڑا یونیورسٹی میں پڑھا مسجدوں میں رہا کہیں بھی مجھے گٹکارا نہیں گیا ہر جگہ مجھے عزت ملی لا الہ الا اللہ کی بدولت اس لیے یہ لا الہ الا اللہ ہر جگہ کام آ جائے گا نہیں یہاں تو دلوں کے بھید جاننے والا کوئی نہیں ہے یہاں تو پردے پڑے ہوئے ہیں وہ دن جب سارے پردے کھڑ جائیں گے سب پردے چھٹ جائیں گے وہ تو دنوں کے بھیج جاننے والا ہے وہاں اخلاص کے ساتھ کلمہ لے کے جائے گا تو بات بنے گی ورنہ پھر یہاں کلمہ لیے پھر رہا ہے وہاں جا کے پتہ چلے وہاں جا کے پتہ چلے گا یہ تو زبان سے جاری ہوا تھا و دماغ میں تو اس کے لیے جگہ ہی نہیں بنی تھی گھر ہی نہیں بنا اس سے بدترین خسارہ کیا ہوگا انہیں مالا اللہ خیال اللہ کے لیے ایمان کی حیثیت ایمان کا مقام مرتبہ جانو قرآن کریم پڑھ کے دیکھو جگہ جگہ نظر آئے گا ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے مئیاں میرے سوال آتے وہ مومن منا میرے سوال ہے من کا وہ مومن میرے سوال آتے وہ مومن ہر جگہ ہر جگہ عمل سے پہلے ایمان ایمان ہے تو عمل کام کا ہے ایمان نہیں ہے تو عمل کسی کام کا نہیں ہے میں اس بعد میں آخری اور ساتویں شرط آخری آخری اور ساتویں شرط لا الہ الا اللہ کی محبت المناسب ہو دل کے اندر دماغ کے اندر اللہ کے لیے اللہ کے رسول کے لیے کسی حالت میں بھی ناراضگی نہیں آئی محبت ہی محبت ہو نقصان ہو جائے تو سمجھو کہ مولا کریم نے مجھ پہ رحم فرمایا ہے اس کی مہربانی ہے میرے لیے یہاں نقصان ہی نہیں میرے لیے یہی بہتر ہے اللہ سے مانگو تو یہ سوچ سمجھ کر مانگو کہ دے گا تو تو بھی راضی ہوں گا نہیں دو گا تو بھی راضی ہوں گا یقین ہو کہ مولا رب العزت والجلال میری مسئلہ کو مجھ سے زیادہ جانتا ہے میری سے مجھ سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے میرا بھی فرض ہے کہ میں بھی اس کے مقابلے میں اس کے ساتھ اتنا اختیار کروں ساری دنیا ایک طرف اللہ رب العزت کی ذات ایک طرف ساری دنیا چھوڑی جا سکتی ہو اللہ کی ذات نہ چھوڑی جا سکتی ہو تو بندہ سمجھے کہ میں نے لا الہ الا اللہ سچے دل سے ہوں یہ محبت نصیب ہے یہ محبت حاصل ہے اللہ رب اور اس کے رسول بھی یہ محبت حاصل ہے تو بندہ سمجھے کہ میں نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے شوہر مرے بے دین یہ ہے شوہر مرے بے دین ہی بندے کا اپنے دین کے ساتھ ہے چمٹ جانا ایسا بخیر ہونا کہ دنیا کی ہر سے دے دے دین کا کوئی حصہ دینے کے لیے تیار رضی اللہ عنہ قال قال رسول وسلم ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة يكون الله الله ورسوله مما سواهما لا يحب يحبه لله يكره يكره يعود في في الكفر بعد ما منه كما يلقى النار تو یہ سات شرطیں ہیں جو کہ فکہ کی طرح جوڑی ہوئی نہیں ہے سمجھانے کی حد تک نہیں ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ نے ان کے بلائے اگر وقت اجازت ہے تو ان میں سے ایک ایک شرط ایک مستقل محاذہ مانگتی ہے وضاحت کے لیے اور فہم کے لیے اور سمجھنے کے لیے لیکن میرے اختصار اب وہ استقرائی طریقہ تعلیم ان شرطوں پر دوبارہ غور کیجیے ان شرطوں پر دوبارہ نظر دوڑ آئیے یقین قبول انقیاد صدق اخلاق محبت ان میں سے کچھ کا تعلق دل سے ہے کچھ کا تعلق زبان سے ہے کچھ کا تعلق آزاد و جوارے سے اس لیے ہم ان کی روشنی میں کہہ سکتے ہیں کہ ایمان تین چیزوں سے مرکب ہے تین چیزوں کا نام ہوتا ہے تین چیزیں اکٹھی ہوں تو ایمان بنتا ہے اور وہ ایمان بنتا ہے امن والم ایمان لطن جو ایمان دنیا اور آخرت میں بندے کو امن مہیا نہ کرے جو ایمان بندے کو دنیا اور آخرت میں امن مہیا نہ کرے جس کی بدولت انسان کو امن حاصل نہ ہو دنیا میں امن میں ہو برائیوں سے عمل میں ہے عذاب کے عمل میں ہے آخرت میں جہنم کے عذاب سے عمل میں ہے اللہ رب العزت کی رحمت کے حصول کے لیے مکمل یقین ہے کہ یقین اللہ رب العزت مہربانی فرمائے جو ایمان امن مہیا نہ کرے وہ ایمان کامل نہیں ہے جو ایمان امن مہیا کرتا ہے وہ تین چیزوں کا مرکب ہے لوگ بیوقوفی سے لغت کی کتابوں میں دیکھتے ہیں شاعروں کے شعروں میں دیکھتے ہیں جاہلی حرم میں دیکھتے ہیں اس لفظ کا کیا معنی ہے اس لفظ کا کیا معنی ہے جاہلی شعر ہوں لغت عرب ہو یہ سب کو چکے ہیں جان چھڑانے کے لیے نجات پانے کے لیے اللہ اس کے رسول کا دیا ہوا کرام ہی واحد ذریعہ نجات ہے اس کے بغیر کوئی ذریعہ نجات اور جو فہم کتاب اللہ سنت رسول اللہ پر مبنی نہ ہو جو فہم کتاب اللہ سنت رسول اللہ سے رخ نہ ہو جو فہم کتاب اللہ سننے پہ رسول سے حاصل نہ کی گئی ہو جو علم اللہ سے رسول سے نہ لیا گیا ہو جو علم قرآن اور حدیث سے نہ لیا گیا ہو وہ تکے کی حد تک تو کام آ سکتا ہے باتیں تو ہو سکتی ہیں میرے سے تو جوائی جا سکتی ہیں جن کو دماغ کو تقسیم تو دی جا سکتی ہے لیکن کیا دن جہنم کی آداب کو چھڑانے کے لیے کام نہیں آ سکتا اس لیے باقی تمام مصطلحات کی طرح سرات و قوم اور حج کی طرح ایمان بھی کتاب اللہ سنے میں رسول اللہ کی روشنی نہیں دیکھا جائے گا کہ ایمان کیا ہوتا ہے جس کے ذریعے ایمان انسان امن میں ہوتا ہے اور جو انسان کو کفر سے نکالتا ہے جو انسان کو جنت کا حقدار بناتا ہے جو انسان کو جہنم سے نجات بناتا ہے تین چیزوں کا مرکب ہے تین چیزوں کا مجموعہ ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں سب سے پہلے دل و دماغ سے اعتراف ہے یقین ہے دل و دماغ سے یقین ہے یقین بیٹھے دل و دماغ کے اندر دل کے اندر کوئی شک کوئی رمت باقی شک ہی نہ رہے اچھی طرح دل ایمان کو قبول کر لے اور اسی حد تک بات نہیں یہ تو بہت لوگوں کو تھا یقین بڑے لوگوں کو تھا اللہ نے فرمایا وجہ وجہ نہ تھا سکا آج محمد مسلم نمرود کو بھی پتا تھا اللہ ہے اللہ شریف سلام کو بھی پتا تھا ابو جہاز کو بھی پتا تھا سب کو پتا تھا سب جھوٹ بولتے تھے ان کا کفر جھوٹ تھا ان کا کفر جھوٹ تھا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہمارا ایمان مشہور ہے فجحدوا بها فاستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين زبان سے انکار کیا پھر مانتے تھے لیکن دل کے ماننے سے بات نہیں بنتی دل کے ماننے سے بات نہیں بنتی یہ تو الٹا حجت قائم کرتے ہیں اللہ رب العزت دل کو سمجھ آ جاتی ہے سچ کی پھر نہیں مانتا انسان پھر اور عذاب کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے وعد الله الله على علمه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة ومن يهديه من بعد الله فلا تذكرون تو دل کے اندر یقین ہو اور یقین دل سے نکلے یقین دل سے نکلے اور اقرار اور اقرار سے کھوتے جس یقین سے کھوتے زبان سے لا الہ الا اللہ نکلے تھے دل میں یقین ہو زبان سے اقرار اور اعتراف ہو اتنی بات بھی کافی نہیں اس سے بھی بات نہیں بنتی اس سے اگلی بات بھی ہے یہ ہماری زندگی سنبھالتی ہے جو ہمیں انسان بناتی ہے جو ہماری شخصیت کی تعمیر کرتی ہے جو ہمیں قبل رہتی ہے کہ مومن کہلا سکے مسلم کہلا سکے مستقی اور محسن کہلا سکے صابر و کہلا سکے ایک معزز مسلم سوسائٹی کے معزز رکن بن سکے پہن امن امن کم رہی اس طرح کا ایمان اور جس طرح کا عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ کا ایمان وہ ایمان دل میں یقین ہو زبان سے اقرار اور اعتراف ہو ہاتھ پاؤں باندھ کر اللہ اس کے سورج مدد کر دیے یہ تین چیزیں ہوں تو ایمان ایمان ہے اس کے بغیر ایمان کام نہیں آتا اور ایمان ہوتا ہی نہیں ہے ایمان بنتا ہی نہیں ہے ایمان مرکب ہے بسیط نہیں ہے ایمان ایک چیز کا نام نہیں ہے تینوں چیزوں کا نام ہے اور یہ تینوں چیزیں گھر میں جا کے دیکھ لینا وقت نہیں ہے ان شرطوں سے نکلی ہوئی ہے اور یہ شرطیں کتاب اللہ اور سنت رسول سے ساتوں کی ساتوں شرطیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے مقتبس ہیں کتاب اللہ سنت رسول اللہ سے محفوظ ہیں اور ایمان مرکب ہے ایمان ان تین چیزوں کا نام ہے ان شرطوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان تین چیزوں کا نام ہے دل میں یقین ہو زبان سے اقرار اور اعتراف ہو ہاتھ پاؤں دل اور زبان کے ساتھ ہو تینوں چیزیں ملی ہوئی دل زبان سے ملا ہوا ہو ہاتھ پاؤں زبان اور دل سے ملے ہوئے ہیں اور ان میں سے اگر ایک آدھ چھوٹ جائے ادھر ادھر ہو جائے یا وہ کفر جہود ہو جائے گا یا کفر نفاذ ہو جائے گا یا ابو جہل کا اثر یا عبداللہ بن ابئی کا راستہ اور عمر عثمان کے راستے کے لیے یہ تینوں چیزیں ہونا ضروری ہے تو جنہوں نے ایمان کو اس سے کم رکھا آرام سے انہوں نے بات تو کر دی لیکن اس کے بیانک نتائج جو نکلے ہیں ان کو روشنی ڈالنے کے لیے پھر الگ سے لوگ کیونکہ چھوٹی سی بات نہیں ہے اس کو سمجھے بھی سمجھائیں بھی دیکھنے میں تو معمولی سی بات لگتی ہے کہ پرانے کریم کو اگر مخلوق کہا جا رہا ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے لیکن وہ جانتے تھے جنہوں نے کوڑے کھائے وہ جانتے تھے یہ بات چھوٹی سی نہیں ہے دیکھنے میں چھوٹی ہے اس کے نتیجہ کیا وہ جانتے تھے جنہوں نے سلاح کے مکرا پر کوڑے کھائے وہ جانتے تھے کہ دیکھنے میں تو ایک فکی مسئلہ نظر آ رہا ہے لیکن اس کے نتائج کتنے بھیانک ہے وہی جانتے تھے اس لیے ایمان کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ بھٹا گھٹتا نہیں ہے ایمان بسیت ہے کسی ایک چیز کا نام ہے دو چیزوں کا نام ہے کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی نصوص پر اعتماد اور یقین کر کے اللہ اس کے بتائے ہوئے ایمان کو قبول نہ کرنا اس کے بڑے بدترین نتائج نکلتے ہیں انسانی زندگی میں تو ایمان ان تین چیزوں کا یہ تو بات ہوئی تھی ایمان بل اگلی بات یہ ہے کہ اس کے فوائد اور سمراٹ کیا ہے اس کے فوائد اور سمراعت کیا ہے تعمیر شخصیت کے لیے انسان کو انسان بنانے کے لیے ایسا انسان جو اللہ رب العزت چاہتے ہیں ایسے صاحب کی بڑی لمبی فرشت ہے اس کو روشنی ڈالنے کے لیے بڑا طویل مقصد چاہیے لیکن اس کے بہت ہی تھوڑی سی بات بتانا چاہتا ہوں کہ ایمان جس کو اللہ رب العزت نے لا الہ الا اللہ کو ایمان کو اللہ رب العزت نے کیا کہا ہے مخلو کلیمت طیبت کا شجر رسم طیبت اصلحا ثابت مخر رہا سما تو اکلا حق اللہ خین بیز ربها ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون یہ درخت ہے تناور اور مضبوط درخت ہے اس کی جڑیں دل میں لگی ہوئی ہیں اس کی جڑیں دل میں لگی ہوئی ہیں زمین کے اندر گہری ڈھنکی ہوئی ہے جڑیں اس کی اس کو کھانا بڑا مشکل ہے اصل اور کھڑا ایمان ہو تو صاحب ایمان کو ہرانا بہت مشکل ہے تناور اور مضبوط درخت کی طرح ہلایا نہیں جا سکتا اس کو اگر ایمان کی جڑیں دل کے اندر مضبوط بالکل اس درخت کی طرح جس کی جڑیں زمین میں گہری جا چکی ہو اور اس کی ساخے آسمان میں دور تک ہلا میں پھیلی ہوئی ایسا شاندار درخت اتنی مضبوط درخت پانی دے دے کے اس کو سیراب کیا ہے پالا پوسا ہے اتنا زبردست ہو گیا ہے دنیا دیکھ رہی ہے کہ بڑا مضبوط اور بڑا اونچا درخت لگا ہوا ہے اور جس نے لگایا اور پالا پوسا ہے اب وہ چاہتا ہے اس سے کوئی پھل حاصل ہو کوئی کو کھجور لگے کوئی انگور لگے کچھ تو لگے اس کو تو دیکھ رہا ہے لگتا کچھ بھی نہیں لگتا اس کو کچھ بھی نہیں ہے کتنے دن اس کو پانی دے گا کتنے دن اس کی خدمت کرے گا کتنے دن اس کی شو مارے گا کتنے دن لوگوں کو دکھائے گا دہشت ہوگا اپنے جو درخت کو مقصد نہ حاصل ہو رہا ہے جس سے دیا جاتا ہے کسی کام نہیں ایمان کا کھڑا اور سچا درخت ہو تو اللہ رب العزت بتاتے ہیں تو پھر کو حق اللہ یہ تو ہر ہر وقت پھل دیتا ہے ایمان کا درخت تو ہر وقت پھل دیتا ہے صبح ہو شام ہو دوپہر ہو رات ہو دن ہو ایمان کا درخت ہر وقت پھل دیتا ہے صاحب ایمان ہر وقت ایسے اوساف حمیدہ میں رہتا ہے جنہیں اللہ بھی پسند کرتا ہے اللہ کا رسول بھی پسند کرتا ہے تو بندہ سمجھے کہ میرے ایمان کا درخت برابر ہے اور اگر نظر آ رہا ہو کہیں حسد کی آندھی آ رہی ہے کہیں کا سلاب آ رہا ہے کہیں چگلی کی آج پڑی ہوئی ہے کہیں جھوٹ بولنے کی آج پڑی ہوئی ہے کہیں لوگوں کی ٹانگیں کھینچنے کی آج پڑی ہوئی ہے کہیں غیر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی آج پڑی ہوئی ہے نہ آنکھ پاک ہے نہ کان پاک ہے نہ دل اور دماغ پاک ہے بندہ سمجھتا ہے میرے ایمان کا درخت بڑا مضبوط ہے لوگوں کو دکھانے کے کام تو آ رہا ہے کہ اس کے گھر میں بڑا مضبوط درخت چلا ہے لیکن اس کو کیا فائدہ ہے یہ سے کیا حاصل کر رہا ہے لوگ یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ مومن ہے لوگ یہی سمجھتے ہیں روز مسجد آتا ہے روز مسجد سے نکلتا ہے اس کو دیکھتے ہیں گاڑی بھی رکھی ہوئی ہے نماز بھی پڑھتا ہے روزے بھی رکھتا ہے لیکن دل دماغ برائیوں سے بھرے پڑے ہیں دل دماغ حس اور بول سے بھرے پڑے ہیں اور دماغ کے اندر اللہ اب العزت اور رسول کی محبت رسی بسی نہیں ہے دل دماغ اطاعت کے لیے تیار نہیں ہوتے بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں صاحب ایمان ہوں اس کا درخت تو پھل نہیں دے رہا اس کا درخت تو پھل نہیں دے رہا ایمان بھی ہو اس کا پھل بھی ہو تو بات بنتی ہے ایمان کا سب سے پہلا پھل محبت الہی ایمان کا سب سے پہلا پھل اللہ رب العزت کی محبت ہے اللہ کی محبت میسر ہے تو بندہ سمجھے کہ میرا ایمان پھل دینے لگ گیا ہے اور کتنی محبت ہونی چاہیے یہ آپ سب نے سنا ہوا ہے اتنی محبت ہو والدین سے بھی بڑھ گئے اولاد سے بھی بڑھ گئے قبیلے اور عشیرے سے بھی بڑھ گئے شریف ترین گرمی کے اندر میٹھا شربت اتنا لطف لطف ہونا دے انسان کو جتنا اللہ کی یاد میں تو بندہ سمجھے کہ میرا ایمان کا درخت پھل دے شدید ترین گرمی میں جب انسان پانی کی بوند بوند کو ترس رہا ہے اس وقت ٹھنڈا اور میٹھا شربت اپنا لطف ہمیں جتنا اللہ رب العزت کی یاد اس کی محبت لطف ہے تو بندہ سمجھے کہ میرا ایمان پھلاور ہو گیا ہے کمرات دینے لگ گیا ہے اس کے فائدے حاصل ہو گئے لیکن اگر سارا کچھ کرنے کے بعد جب کہیں کوئی راستہ نہ مل رہا ہو پھر اللہ رب العزت یاد آئے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے فائدے جو سمراٹ رہی ہو اللہ رب العزت اس کا پہلا نمبر اس سے بھی پہلا نمبر اس سے بھی پہلا نمبر ہے وہ دسویں نمبر پہ آئے پندرہ نمبر پہ آئے بیسویں نمبر پہ آئے تو سمجھے کہ ہمارا ایمان ابھی تک بڑھوتی میں ہے اس کو بڑھنا چاہیے وہاں کون جائے جہاں اللہ رب العزت کا پہلا نمبر ہو اس سے پہلے کچھ نہیں پھر بات کریں اور اگر ایمان ایسا ایمان نصیب ہو جائے ایسا ایمان نصیب ہو جائے تو سوگن بخدا خدا انسان کو جگہ محنت نہیں کرنی پڑتی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ابو نجائے عامر بن عبا ہماری شخصی طور پر بھی بات وہی ہے جو منافقہ میں کلمہ ہوتا ہے جو صرف پر مبنی کرنا نہیں ہوتا جو یقین پر مبنی کرنا نہیں ہوتا اس کرنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ قرآن کریم میں ذکر کیا گیا ہے یا سب کل صحیح حسن علیہ ہوں اللہ علیہ جھوٹے میں کہہ کے نتیجہ نکلتا ہے ہر مصیبت جہاں سے بھی نظر آ رہی ہو منافع یہ سمجھتا ہے یہ مصیبت میرے لیے سات سمندر پار بربادی کے منصوبے بن رہے ہیں ہم گھروں میں بیٹھے ڈر رہے ہیں اور ہمیں پتا ہے اس بات کاب المریض میرا محافظ میری سارا بھی قریب ہے یہ خوف کس لیے ہے محبت میں میسر نہیں ہے اللہ پر یقین میسر نہیں ہے سچا لا الہ الا اللہ حاصل نہیں ہے سچا اور کھڑا کرنا نصیب ہو جائے سب خوف تھک جائیں اور سارے ڈر ختم ہو جائیں ایک ہی ذات کا ڈر رہ جائے اللہ ظلم دنیا میں اگر ہاتھ ہوگا پہلے ہمارا محبت الہی اور محبت الہی کی تکمیل کیسے ہوتی ہے محبت الہی کی علامتیں کیا ہوتی ہے یہ جانچنے کا کیا طریقہ ہے کہ اللہ رب العزت کی محبت ہے کہ نہیں ہے پھر وہی سات باتیں اللہ رب العزت کی محبت ہے کہ نہیں ہے اس کو جانچنے کے لیے پھر سات باتوں کا جائزہ لینا ضروری ہے سب سے پہلا اللہ رب العزت کی محبت کا تقاضا ذکر اللہ اللہ کی یاد یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محبت سب سے بڑھ کر اللہ سے ہو اور کائنات میں سب سے بڑھ کر اس کا ذکر نہ ہو یہ کیسے ہو ایسی محبت کس کام کی ہر قدم ہر کام ہر عمل اس کا جزوی اعظم ذکر اللہ ہی ہو ہر لمحے انسان اللہ رب العزت کی یاد میں مشغول ہو ہر حالت میں اللہ رب العزت کی یاد میں مشغول ہو انسان پریشر ہو یا جسر ہو تنگی ہو ترسی ہو آرام ہو نیتوں میں بن رہا ہو مصیبتوں میں پھنسا ہوا ہو ہر حال میں اللہ رب العزت یاد رہے تو تمہیں نہ سمجھے کہ مجھے اللہ سے محبت ہوگی کہیں ایسا نہ ہو اس طبیب کی طرح کہ تمام دواؤں سے مایوس ہو کر اب اس کے پاس جاتے ہیں نہیں سب سے پہلے اس کے پاس سب سے پہلے اس کے پاس ہمیں رو اللہ سب سے پہلے دور رب العزت کے کرو نعمت ملی ہے تو سجدہ شکر ادا کرنے کے لیے مصیبت آئی ہے تو سے نجات پانے کے لیے سب سے پہلا قدم اللہ طرف رکھنا چاہیے اگر ایسا ہے تو بندہ سمجھے کہ میرا ایمان پھل دینے لگ گیا ہے اور اس نے اپنا بہترین پھل محبت الہی دینا شروع کر دیا لیکن ذکر الہی محبت کا پہلا تقاضا ہے اس سے محبت کی تکمیل ہوتی ہے یہ محبت کی شناخت اور علامت ہے ذکر الہی ہر وقت نہ ہو تو بندہ سمجھے کہ جتنا ذکر الہی ہے اتنی محبت الہی ہے جتنا نہیں ہے اتنا محبت الہی سے محروم ہے اللہ نے اپنی محبت نصیب ہے اور دوسری علامت دوسری شناخت تکمیل محبت الہی کے لیے مناجات ہے اللہ رب العزت کے ساتھ کوئی مصیبت آئے کوئی خوشی حاصل ہو سب سے پہلی تمنا انسان کی یہ ہوتی ہے کہ زندگی کا محروم ترین آدمی میرے ساتھ اس کو بتاؤ لوگ لچاتے ہیں ترستے ہیں اپنے قریبی عزیزوں اپنے محروم ترین لوگوں کو تلاش کے لیے تاکہ ان کو بتائیں کہ خوشی حاصل ہو گئی ہے یا یہ مصیبت بڑھ گئی ہے میری مدد کرو اور اگر محبت الہی حاصل اور نصیب ہو تو سب سے پہلے اللہ رب العزت کے پاس پہنچے کہ اس سے گہرا دوست کوئی نہیں ہے اس سے گہرا اور کامل دوست کوئی نہیں ہے مناجات کے لیے سرگوشی کے لیے تنہائی میں باتیں کرنے کے لیے جب اللہ کی رات یاد آنے لگ جائے تو بندہ سمجھے کہ مجھے میرا ایمان خل دینے لگ گیا ہے اور اس کا کمرہ محبت الہی حاصل ہو گیا سرگوشیاں اوروں کے ساتھ مشورے اوروں کے ساتھ دوستیاں اوروں کے ساتھ مجلسے اوروں کے ساتھ محبتیں اوروں کے ساتھ بندہ سمجھے کہ لا الہ الا اللہ پڑا ہوا ہے اور میں مومن ہوں اور ایمان سے فر حاصل ہوگا نہیں ضروری ہے ذکر الہی اور دوسری بات مناجات اللہ رب العزت کے ساتھ جب تک اللہ کے ساتھ سرگوشیوں کی آت نہیں بڑھتی جب تک اکیلے میں اٹھ کر اللہ رب العزت کے ساتھ رونے اور ہنسنے کی آت نہیں بڑھتی اس وقت تک ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی اور ایمان سمجھے کہ پھل نہیں ہوتی پچیس سو تیسری بات محبت الہی کی شناخت کے لیے اس کی تکمیل کے لیے اس کی علامت ایمان کے سجائے ایمان کا پھل اللہ اور کے رسول کی اطاعت میں انسان کو لذت آنے لگتی مزہ آنے لگتا آسان رسم میں یوں کہہ نماز پڑھنا آسان ہو چھوڑنا مشکل ہو روزہ رکھنا آسان ہو چھوڑنا مشکل ہو صدقہ کرنے سے زیادہ خوشی خوشی ہو صدقہ نہ کرنے سے دکھ ہو خوش ہو تب بندہ سمجھے کہ میرا ایمان پھل دینے لگ گیا مجھے اللہ کی محبت حاصل ہو گئی تو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے بندہ کماتا ہے سارا سارا دن دکان پہ بیٹھا رہتا ہے بڑی بڑی مصیبتیں برداشت کرتا ہے پھر اپنے بچوں پہ خرچ کرتا ہے خرچ کرتے ہوئے خوشی محسوس کرتا ہے اگر بچوں سے بڑھ کر اللہ کے بولے جیسے محبت ہو تو اللہ کی راہ میں دینا بچوں پر خرچ کرنے سے زیادہ انسان کو جب بندہ یہاں پہنچے تو سمجھے کہ محبت الہی کی تکمیل ہوگی محبت الہی گھر میں چڑھ کر گئی ہے اور ایمان میں رات سمراٹ اور پھل دینے لگ گیا ہے اگر یہاں نہیں پہنچا تو سمجھے کہ ابھی ابھی ایمان ایمان مزید اضافے کا محتاج ہے ایمان کو اور بڑھنا چاہیے جب یہاں پہنچے گا تو سمجھے کہ ایمان کا درخت مضبوط ہو گیا ہے پھلدار ہو گیا ہے اس کے فائدے حاصل ہونے لگ گئے ہیں دنیا میں فائدے حاصل ہوں گے تو میں فائدہ تو تیسری شناخت اور علامت محبت الہی کی اطاعت الہی اطاعت رسول میں لذت آنے لگ جائے ابھی آپ نے روایت سنی حدیث سنی رسول اللہ علیہ وسلم صلاح وجہ حلاوت ایمان تین خسرتیں آ جائیں تین خسرتیں آ جائیں تو ایمان کی مٹھاس اور ایمان کی لذت محسوس ہونے لگ جاتی ہے ایمان خوشبودار لگنے لگ جاتا ہے نیکیوں سے خوشبو آنے لگتی ہے برائیوں سے بدبو آنے لگ جاتی ہے اور چوتھی علامت محبت الہی کی تکمیل محبت الہی کا ذریعہ کہ انسان کے وہ اوقات جو اللہ کے رسول کی فرما برداری میں نہیں گزرتے جو اللہ کی یاد میں نہیں گزرتے ان پر انسان کو اتنا افسوس ہو جتنا دنیا کی کسی شاہ کے دائر پر ضائع ہونے پر افسوس ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ من فاتت ہو فتح اللہ وہ تیرا جس کی نماز اثر فوت ہو گئی سمجھ لے کہ میرا گھر بار لوٹ لیا گیا دربار کے لٹنے پر انسان کو کتنا افسوس ہوتا ہے اس سے بڑھ کر افسوس ہونا چاہیے نماز رہنے پر صدقہ رہنے پر نیکی کا نیکی کی فرصت ضائع ہونے پر نیکی کے لمحات سلامت قرآن رہنے پر ذکر الہی ذکر الہی سے غفلت پر اتنا افسوس ہونے لگ جائے انسان کو ایمانداری سے سوچیے کبھی نیکی کی فرصت ضائع ہونے پر افسوس ہوا ہے تو کہاں ہے محبت الہی کیا ہے ہمارا ایمان تو چوتھی علامت محبت الہی کی افسوس ہے ان اوقات پر جو ذکر الہی سے غفلت میں گزر جائیں اطاعت الہی سے غفلت میں گزر جائیں اور وہ گھڑیاں جن کو اللہ رب العزت کے قرب کے لیے بندہ استعمال کر سکتا تھا ان کو ضائع کر لیا نہیں استعمال کر سکتا پانچویں شہر جس سے محبت الہی کی تکمیل ہوتی ہے ایک بندے کی اپنی پسند ہے ایک بندے کے لیے اللہ کی پسند ہے ایک بندے کی اپنے لیے پسند ہے ایک اللہ رب العزت کی بندے کے لیے پسند ہے جب بندہ اللہ کی پسند کو اپنی پسند پر ترجیح دینے لگ جائے جب بندہ اللہ کی پسند کو اپنی پسند پر ترجیح دینے لگ جائے تو سمجھ لے کہ میرا ایمان پھل دینے لگ گیا ہے اور مجھے خبر الہی حاصل ہو گئی یہ میرا بیٹا ہے یہ میرا بیٹا ہے مجھے پسند ہے اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسند تھا جو امام الانبیاء کو پسند ہے اس کو وظیفہ زیادہ ملے گا جو مجھے پسند ہے اسے کم ملے گا سر امن الب امن تم بھی لذیفہ ویسا ایمان ہو جائے جیسا عثمان علی کا رضی اللہ عنہ کا ایمان تھا وہ ایمان کام کا ایمان ہے وہ ایمان ہے جو دنیا اور ریاست میں امن مہیا کر جب بندہ اللہ کی پسند کو اپنی پسند پہ ترجیح دینے لگ جائے ایک نظام زندگی ہم نے اپنے لیے پسند کیا ہے ایک طرز زندگی ہم نے اپنے لیے پسند کیا ہے ایک اسلوب زندگی ہم نے اپنے لیے پسند کیا ہے ایک زندگی گزارنے کا طریقہ اور طریقہ اور کرینہ ہم نے اپنے لیے منتخب کیا ہے ایک اللہ رب الجلال نے ہمارے لیے پسند کیا ہے جب ہم اللہ کے پسند کیے ہوئے طریقے کو اپنے طریقے پر سبزی دیں اور اپنے طریقے کو چھوڑ کر اللہ اور کے رسول کے دیے ہوئے طریقے کو اختیار کرنے لگے تو سمجھے کہ ہمارا ایمان مکمل ہو گیا ہے اور یہ پھل دینے لگ گیا ہے اور یہ محبت الہی کی تکمیل کی علامت تصویر کا وقت ہے ستیش ہے جس سے انسان اپنے ایمان کا جائزہ لے سکتا ہے اور ایمان کے سمرے محبت کا جائزہ لے سکتا ہے وہ ہے اللہ کی ملاقات اللہ کی ملاقات ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو اللہ سے ملنا چاہتے ہیں ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو اللہ سے ملنے کی تیاری کرتے ہو من کا رہے اردو فلیام الرحمٰ میں عبادت رب دہی سن کا رہے اردو رحم الشرک میں عبادت رب جس کو امید ہے کہ اسے اللہ سے ملنا ہے جس کو یقین ہے کہ اس نے اللہ سے ملنا ہے اسے چاہیے کہ تیاری کرے ایسے اعمال جو ذخیرہ تیار کرے جو ذخیرہ اللہ رب العزت کی زیارت کے لیے ضروری ہے اس لیے کہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے اس کو نظر لگا کے دیکھو ان اللہ کا نقل اس میں اللہ کی کہ کھن سب یقین ہو جائے تو انسان زندگی پر اللہ رب العزت کے دربار سے سے ہی نہیں پتا چل جائے اللہ نے اہل ایمان کے لیے جنت الفردوس نے کیا تیار کیا ہوا تو بندے کو چنتا لگی ہوئی ہے دنیا سے نکلنے کے لیے بندے کی جان نکل رہی ہوگی قیمتوں کی دنیا میں کیا پڑا ہے اللہ ایسا اللہ ایسا پتہ چل جائے انسان کی زندگی تو آخر کی زندگی ہے دنیا میں خاک رکھی ہوئی ہے دنیا نے کیا رکھا ہوا ہے لیکن ہمیں تو دنیا اس سے بھی زیادہ پسند ہے جس یہودیوں کو پسند کی ان کو پتا ہے کیا بھیجا ہوا کیا یہ اللہ اللہ وقت ہر روز غور کرنا چاہیے کیا پونجی تیار کر کے آگے بھیج رہے ہیں کیسا ایمان آگے بھیج رہے ہیں کیسی محبت ہے الہی کے کی سوغات اللہ رب العزت کے دربار میں پیش کر رہے ہیں اگر اگر کچھ بھیجا ہوگا تو وہاں تک پہنچنے کے لیے شوق بھی ہوگا جو غریب الوطن جو غریب الوطن ہدایا سے بکسا بھر لیتا ہے اپنے بیگ اور بکسے ہدیے لے کر بھر لیتا ہے نئے نئے کپڑے رکھے ہوئے ہیں بڑا سامان رکھا ہوا ہے یہ بیٹے کے لیے ہے یہ بیٹی کے لیے ہے یہ ماں کے لیے ہے یہ باپ کے لیے ہے یہ بھائی کے لیے ہے یہ بہن کے لیے ہے اس کی جان نکل رہی ہے کب چھٹی ملتی ہے کب گھر گھر پہنچتا ہوں جا کے یہ ہدیہ اپنے دوست اور عزیز و اقارب کو پیش کرتا ہوں یہ کائنات کا سب سے بڑا محبوب ہے ہمارا اگر اس کے لیے ہم نے کچھ تیار کیا ہوا تو ہمارا دنیا میں رہنے کے لیے ایک نام ہے کا وقت نہیں ہے حدیث رسول اللہ نے اس کے لیے بڑا کچھ کتاب اللہ نے اس کے لیے بڑا کچھ اگر بندے نے کوئی پونجی تیار کی ہو اگر بندے کے پاس ایمان ہو اور ایمان دل دماغ میں بس کیا ہو محبت الہی کی پونجی نصیب ہو گئی ہو بندے کا دنیا میں رہنے کو جی نہ چاہے امام الانبیاء کی طرح امام الانبیاء کی مالی دنیا اللہ کرا کے اس طرح اللہ تحت تعالیٰ رہتے ہیں میرا سنیا نے کیا پڑا ہے میں تو ویسے ہی سستانے کے لیے چند منٹ بیٹھا ہوں جیسے ایک مسافر رہ کرتا مسافر ایک درخت کے نیچے چند منٹ سستانے کے لیے بیٹھ جاتا ہے نہ مجھے بستر کی ضرورت ہے نہ مجھے مکان کی ضرورت ہے نہ مجھے چار پائی کی ضرورت ہے میں تو مسافر ہوں مجھے تو اپنی منزل کی فکر ہے جب منزل کی فکر پڑ جائے تو بندہ سمجھے کہ محبت الہی حاصل ہو گئی ہے احب لقاء اللہ احب اللہ من کرے اللہ کرے اللہ اللہ ہمیں محفوظ رکھے اور ہمیں اپنی محبت کا شوق ادا فرمائے کا نظر نظر علاوہ ذکر کری اصل والا فطرت اللہ علاوہ ذکر کریں اللہ میں اصل کا وہ شوق علا پائے وہ شوق نصیب فرما دے جس شوق سے میری مجھے چنتا لگ جائے کہ میں تیرا چہرہ دیکھوں ایک بار قیامت کے دن وہ شوق اس انسان کو لگ جائے اس کو تو دنیا میں جی نہیں لگے گا ہمیں سے کتنے ہیں جو دنیا سے جب آگنے کے لیے تیار ہے اور کو پہنچنے کے لیے تیار ہے کرتوتے اس قسم کی ہیں کہ آگے کو جانے کے جی نہیں جاتے اصلاح کرنے کے بجائے ڈرتے اور کامتے تو ہیں لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے اپنی کرتوتوں سے کاش کے ایمان کی دولت نصیب ہو جائے ایمان کی دولت کے نتیجے میں محبت اللہ ہی نصیب ہو جائے میرا دماغ اللہ کی طرف راغب ہو جائے اور انسان برش تعداد قبل نزول ہی مرنے کے آثار ظاہر ہونے سے پہلے سے انسان مرنے کی تیاری شروع پھر سمجھے کہ محبت الہی نصیب ہے ایمان پھل دینے لگ گیا ورنہ ایمان فلاوت کر کے نہیں بنا مفید ہے مطلب ثابت نہیں ہوگا اس طرح کا یہ تو چھٹی بات جس کے ذریعے انسان اپنی اپنے ایمان اور اپنی محبت کا جائزہ لے سکتا ہے وہ ہے اللہ رب العزت کی ملاقات کا شوق اگر ہے ملاقات کو جی چاہتا ہے ملنے کو جی چاہتا ہے اس کے لیے انسان للچا رہا ہے اور تیاری کر رہا ہے تو سمجھے کہ محبت الہی حاصل ہے محبت الہی حاصل ہے تو بندہ سمجھے کہ میرا ایمان پھل دینے لگ گیا غور و فکر کی ضرورت ہے بدلنے کی ضرورت ہے اور ساتویں بات جس سے انسان اپنی محبت الہی کا جائزہ لے سکتا ہے اپنے ایمان کے سمراٹ و واج کا جائزہ لے سکتا ہے وہ دین کے لیے غیرت ہے وہ دین کے لیے غیرت ہے ابھی آپ نے وہ روایت سنی سمن نہ تھی وجہ حلاوت علی ایمان آخر میں تھا يكره يكره ان ان يعود في الكفر بعد ما انقذه الله منه كما يبقى في النار غیرت محبت محبت غیرت کے بغیر مکمل نہیں ہوتی یہ کیسی محبت ہے دنیا میں جانتے ہو ماں بیٹی کی طرف بری نظر سے وہ دیکھ لیں تو غصے سے لال پیلے ہو جاتے ہیں خون کھولنے لگ جاتا ہے اللہ کی حدود توڑی جا رہی ہے اسلام پامال کیا جا رہا ہے اللہ رب العزت کے بندوں کی تحریم کی جا رہی ہے بندے کو غصہ ہی نہ چڑھے اور بندہ سمجھے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اس سے بڑھ کے دوسری محبت کیا ہوگا را محنت کیجیے کہ محبت سچی ہے محنت کیجیے کہ محبت سچی ہو جائے پہلا پھل ہے ایمان کا اللہ رب العزت کی محبت اور اس محبت کے تقاضے یہ ساتھ اور خلاف سے آرام سے یہ ساتھ اللہ رب العزت کی محبت اور دوسرا پھل حق تو نہیں گئے آگے ہیں تو بتا دیں دوسرا پھل دوسرا فائدہ دوسرا سمجھا سمرا چجرائے ایمان کا وہ اللہ رب العزت کا خوف ہے اللہ رب العزت کا خوف یہاں معاملہ خاص ہے عام معاملہ نہیں ہے دنیا بھر میں جس سے محبت کرتے ہو اس سے قریب ہوتے ہو جتنا قریب ہوتے ہو اتنا خوف دور ہوتا ہے وجہ کیا ہے اس سے عیب نظر آتے ہیں پتہ چل جاتا ہے میرے جیسا ہی ہے یہ بھی پہلے دماغ میں پہاڑ گھڑا کیا ہوا ہوتا ہے پتہ نہیں کیا بلا ہے وہ جب قریب ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جیسے میں کھاتا پیتا ہوں ویسے ہی یہ کھاتا پیتا ہے جیسے میں اٹھتا بیٹھتا ہوں ویسے ہی یہ اٹھتا بیٹھتا ہے جیسے میں مجبور ہوں ویسے ہی یہ مجبور ہے جیسے میں لالچی ہوں ویسے ہی یہ لالچی ہے ہر آج جو میرے اندر ہے وہ بھی اس کے اندر بھی موجود ہے وہ پردہ پڑا ہوا تھا پردہ چھٹ گیا تو سمجھا گئی جیسا میں ویسا ہی یہ ڈرنے کی کون سی بات ہے اللہ کا معاملہ اس سے مختلف ہے اللہ کا معاملہ اس سے مختلف ہے اللہ رب العزت کے ساتھ تعلقات میں کبھی کیا استعمال نہیں ہونا چاہیے یہاں جب بھی کیا کھائے گا بھیڑا گھر کو اللہ رب العزت کے لیے مسالے آدھا ہے کیا اولویت ہے اللہ رب العزت کے جتنا قریب ہوگے اتنا ہی اس کا خوف بڑھے گا اس لیے کہ جتنا قریب ہوگے اس کی عظمت اور جلال کا پتہ چلے گا کوئی عیب سامنے نہیں آئے گا کوئی کمی سامنے نہیں آئے گی کوئی کتا ہی سامنے نہیں آئے گی پہلے تو زبان سے کہا تھا لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے ذرا آگے ہوئے تو پتہ چلا تو اس دنیا کے اندر اس کے سوا کسی کی حکومت نہیں ہے ذرا آگے چلے تو پتہ چلا حکومت کی کیا بات ہے کائنات کا کوئی ذرا ایسا نہیں ہے جو اس کے قبضہ قبضہ قدرت سے باہر ہو ہاں بڑھتا ہی چلا جائے گا جب یہ پڑھو گے ما قدر اللہ تو قدر ہی بل کو زمین انسان سے خوف سے کام اٹھے جب اس کی جہنم کی آواز پڑے گا تو انسان خوف سے کام اٹھے جب انسان کو سمجھا جائے کہ مولا کریم کتنا عظیم ہے کس قدر بچہ قدیر والا ہے کس قدر مضبوط گفٹ والا ہے کس طرح عظمت و جلال والا ہے کس طرح عیبوں سے پاک ہے کس طرح اس کے دربار میں کسی کی نہیں چلتی اللہ کا خوف انسانوں کو پکڑ لے گا جس کو اللہ رب العزت کا خوف لگ گیا دنیا بھر کے خوف سے آزاد ہو کوئی خوف اس کو باقی نہیں جب تک انسان غیر اللہ سے ڈرتا ہے اس وقت تک سمجھے کہ میرا ایمان مکمل نہیں ہوا یا میرے ایمان نے کھل دینا شروع نہیں کیا فائدہ مہیا کرنا شروع کیا جو دنیا کے اندر غیر اللہ سے ڈر رہا ہے کیا مجھے اللہ تعالیٰ سے جا کے کیا لے گیا یہ سب سے پہلے تو مرادی میدان مقصد میں یہی ہوگی جس نے میرے لیے کچھ کیا ہے ٹھیک ہے جس نے میرے سوا کسی اور کے لیے کو عمل کیا ہے جائے جا کے اس سے اپنے عملوں کو بدل لگا وہاں کسی کے پاس کیا ہو کیا مجھے آئے گا کسی کو وقت میں گنجائش نہیں ہے بغیر تفصیل میں جائے اگلی بار وہ بھی اس سے وہ امید ہے اللہ رب العزت اللہ رب العزت سے امیدیں وابستہ کرنا ہے یہ ایمان کا تیسرا بڑا پھل ہے یہ ایمان کا صدر ایمان کا تیسرا بڑا ثمر ہے ایمان مکمل ہو جائے ایمان دل میں گھر کر لے ایمان و دماغ میں رچ بس جائے ہر طرف سے امیدیں کر جاتی ہیں ایک اللہ سے امیدیں لگ جاتی ہیں جس کو اللہ سے امیدیں لگ جائیں اس کا شجر ایمان اقرب دے رحمته ويخافون عذابه اللہ عذاب ربك كان محذورا اللہ نے چلن دے کے پوچھا بتاؤ اس سے بھی کوئی ہے قل هل يستوي الذين يعلمون يعلمون والذين لا انما يتذكر اولو الالباب علم تو ہے اس بات کا نام کہ بندے کو پتہ چل جائے ڈرنا اللہ سے ہے امید اس سے رکھنا یہ علم اللہ کا اللہ کا خوف دل میں آ گیا اللہ سے امیدیں وابستہ ہو گئی تو بندہ عالم بن گیا اگر اللہ کا خوف دل میں نہیں آیا اللہ کی اللہ سے امیدیں وابستہ نہیں ہوئی دنیا بھر کی جگہ ٹھیک کر گدے کتابوں کے نہیں بندہ عالم عالم ہوا قان تم آنا ساجد ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون يتذكر لیجیے تمہیں تو ان کو آتی ہے جن کو حصل اور عقل ان کو ہوتی ہے جن کو ایمان نصیب ہو جن کو ایمان نصیب ہو تو میرے بھائیو ایمان ایک ایسی دولت ہے ایمان ایک ایسی نعمت ہے ایمان ایک ایسا سرمایہ ہے بال اختصار کر لیجیے جس کے ذریعے ہر نعمت نعمت بنتی ہے تفصیل کا وقت نہیں جس نعمت کی بدولت ہر نیکی نیکی بنتی ہے ایمان نہ ہو تو کوئی نیکی نیکی نہیں ہوتی من کام ایمان رما احتساب ایسے صابن رہا تو قدم نہیں بندی من ایمان و احتساب ایسے صابن رہا تو من من من تب تب ای فلا گا تو ولا وہاں ہر جگہ ایمان ہی ایمان ہے والعصر ان الانسان لفی خسر وعملوا الصالحات کا بالله ويعملوا ہے ایمان کے بعد عمل صالح تو گویا کہ ایمان ایک ایسی دولت ہے ایک ایسی احساس ہے ایک ایسا سرمایہ ہے جس کی بدولت انسان کے سارے عمل نیکی بن جاتے ہیں ایمان نہ ہو تو کوئی عمل نیکی نہیں بنتا اور ایمان ایک ایسی شے ہے جس کی بدولت انسان انسان بنتا ہے ایمان نہ ہو تو انسان انسان نہیں ایمان اور انسان لازم مظلوم ہے مومن ہی اللہ کے ہاں انسان ہے جو مومن نہیں ہے اللہ اس کو انسان شمار نہیں کرتا والذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام والنار مثل اور ایمان کا سب سے بڑا فائدہ سب سے بڑا ثمرہ جس سے بڑھ کر انسان دنیا میں کوئی دولت اکٹھی نہیں کر سکتا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور ایمان کی بطور انسان کو اللہ کی ولایت نصیب ہوتی ہے اللہ کی دوستی اس کا تعلق نصیب ہوتا ہے اللہ بندے کا والی بن جاتا ہے اللہ اللہ خوفنا اللہ اللہ ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائے ہمیں انسان بنائے ہمیں اپنا دوست بنائے ہمیں اپنی محبت نصیب کرے ہمارے دل اپنے خوف سے بھر دے ہمارے دل اور دماغ کے اندر اللہ رب العزت کی رحمت سے امیدیں وابستہ ہو جائیں اللہ رب العزت ایمان پہ عمدہ رکھے ایمان پہ مارے قیامت کے دن اہل ایمان کے ساتھ اٹھائے جنت میں اہل ایمان کے ساتھ جمع کرے الحمد للہ